الباب الثاني والثلاثون ومئة باب كيفية السلام سلام کی کیفیت کا بیان يستحب أن يقول المبتدئ بالسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيأتي بضمير الجمع وإن كان المسلم عليه واحدا ويقول المجيب وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فيأتي بواو العطف في قوله امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سلام میں پہل کرنے والے کے لیے بہتر ہے کہ وہ جمع کی ضمیر کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے اگرچہ جس کو وہ سلام کر رہا ہے ایک شخص ہی ہو اور جواب دینے والا بھی جمع کی غمیر کے ساتھ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے اور علیکم سے پہلے واو عاطفہ بھی لگائے جیسے و رضی اللہ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فرد عليه ثم جلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس فقال عشرون ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فجلس فقال ثلاثون رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا السلام علیکم آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا پھر وہ شخص بیٹھ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے دس نیکیاں ہیں پھر ایک دوسرا آدمی آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا پھر وہ بھی بیٹھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے بیس نیکیاں ہیں پھر ایک اور آدمی آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا چنانچہ وہ بھی بیٹھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے تیس نیکیاں ہیں اسے ابو داود اور ترمیزی نے روایت کیا ہے اور امام ترمیزی نے کہا ہے یہ حسن حدیث ہے وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل يقرأ عليك السلام قالت قلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته متفق عليه وهكذا وقع في بعض روايات الصحيحين وبركاته وفي بعضها بحذفها وزيادة الثقة مقبولة حضرت عائشة رضي الله عنها سي روايته کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یہ جبریل ہیں جو تجھے سلام عرض کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے جواب میں کہا و علیہ السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بخاری و مسلم صحیحین یعنی بخاری و مسلم کی بعض روایات میں اسی طرح برکاتہ کے ساتھ ہے اور بعض میں اس کے بغیر ہے اور ثقہ راوی کی زیادتی مقبول ہے اس لیے وبرکاتہ کا اضافہ صحیح ہے وعن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا تکلم بکلمہ اعادها ثلاثا حتى تفهم عنه وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا رواه البخاري وهذا محمول على ما إذا كان الجمع كثيرا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو اسے تین مرتبہ دہراتے تاکہ اسے اچھی طرح سمجھ لیا جائے اور جب کسی قوم کے پاس آ کر سلام کہتے تو سلام بھی تین مرتبہ کہتے بخاری یہ اس صورت میں ہے جب لوگ بہت زیادہ ہوتے وعن المقداد رضی اللہ عنہ في حديثه الطويل قال كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم رواه مسلم حضرت مقداد رضی اللہ عنہ اپنی طویل حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے حصے کا دودھ اٹھا کر رکھ دیا کرتے تھے آپ رات کو تشریف لاتے اور اس طرح سلام کرتے کہ سوئے ہوئے کو بیدار نہ کرتے اور بیدار کو سنا دیتے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اسی طرح سلام کیا جس طرح آپ کیا کرتے تھے مسلم عن اسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوماً وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم رواه الترمذي وقال حديث حسن وهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة ويؤيده أن في رواية أبي داود فسلم علينا حضرت اسما بنت یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز مسجد سے گزرے تو وہاں عورتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی آپ نے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا اسے امام ترمیتی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے یہ اس صورت پر محمول ہے کہ آپ نے الفاظ اور اشارہ دونوں کو جمع فرما لیا یعنی منہ سے السلام علیکم کے الفاظ ادا فرمائے اور ہاتھ کے ساتھ اشارہ بھی فرمایا اور اس کی تائید ابو داود کی روایت سے ہوتی ہے جس میں ہے کہ آپ نے ہمیں سلام کہا وعن ابی جرین الحجیمی رضی اللہ عنہ قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا رسول الله فقال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وقد سبق بطوله حضرت ابو جرئی حجیمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا علیہ السلام یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیہ السلام مت کہو اس لیے کہ علیہ السلام مردوں کا سلام ہے اسے داود اور ترمزی نے روایت کیا ہے اور امام ترمزی نے کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے